دوسری صنعت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے اور قبر میں عذاب دیے جانے والے دو انسانوں کی آوازیں سنی حدیث نمبر تینتیس سو اکیس مسند احمد